پاک پر وہ عالم ہم سب کا یہ پڑا ہوا درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے گزشتہ جمعہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تکمیل دین کے عنوان سے میں نے گفتگو کی تھی اللہ پاک پروردگار عالم نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی کتابیں بھیجی اور انبیاء کو مبوس فرمایا انسانوں کی رشد و ہدایت کا مشن کس قدر اہمیت والا ہے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس انسان کو تخلیق کیا یعنی آدم کو مولا کریم نے پہلے روز کے انسان کو نبی بنایا آپ بازار میں جاتے ہیں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں کوکنگ رینج آپ نے خریدا ایئر کنڈیشن آپ نے خریدا یا اپنی مل کے لیے کوئی مشینری آپ نے خریدی تو وہ فرمیں دو کام کرتی ہیں کوکنگ رینج کو گھر میں فٹ کرنے کے لیے اپنا کاریگر ساتھ بھیج دیتے ہیں بیرون ملک سے آپ نے کوئی مشینری منگوائی تو وہ اپنا نمائندہ اس کی فٹنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک رہنمائی کے لیے ایک چھوٹا سا کتاب چابی دیتے ہیں تاکہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کتابچے سے رہنمائی حاصل کر سکیں تو پروردگار عالم نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی انسانوں کی رشت و ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کی زبانی تعلیم کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی اور ان کی عملی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے بطور نمائندے کے اپنے انبیاء کو مبوس فرمایا نبوت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو تعلیم بھیجی جو ہدایت کا سامان بھیجا جو شریعت بھیجی جو دین بھیجا جب وہ ناقص ہو گیا اس میں سکم پیدا ہو گیا تو اللہ پاک پروردگار عالم نے اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجا اور جب تعلیم کے اندر ہدایت کے اندر پیغام کے اندر اور دین کے اندر قوموں نے اتنی تبدیلی کر دی کہ وہ اصل شکل سے محروم ہو گئی تو پھر اللہ نے نبی نہیں اللہ نے رسول بھیجا جو نئی تعلیم لے کے آیا نئی ہدایت لے کے آیا نئی شریعت لے کے آیا نیا دین لے کے آیا آپ روزانہ دیکھتے ہیں فیصلہ باد میں آج کل سڑکیں بن رہی ہیں سڑک پرانی ہو خراب ہو تو اس کو مرمت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پیچ ورک جہاں کہیں چھوٹے چھوٹے کھڈے ہوں اس کو متعلقہ سامان ڈال کے اس کو مرمت کیا جاتا ہے اور جب سڑک اتنی خراب ہو جائے کہ اس کے اندر کھڈے ہی کھڈے ہو اور پیچ ورک پر جتنا کام آئے اتنا بجٹ اتنا خرچہ نئی سڑک پر آ جائے یعنی نئی خرچ سڑک کے برابر خرچہ ہو تو پھر اس کو مرمت نہیں کیا جاتا اس کو اکھاڑ کر ساری سڑک کو اثر نو بنایا جاتا ہے اللہ پاک پروردگار عالم نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے جو تعلیم بھیجی جو شریعت بھیجا جو دین بھیجا قوموں نے اس کے اندر اپنی من مرضی کی ترمیم و اضافہ کیا اگر تو اصلاح کی ضرورت پڑی اور غلطیوں کو دور کرنا مقصود ہوا تو اللہ نے نبی کو بھیج دیا نبی نے پیچ ورک کا کام کیا اور جب قوموں نے اس شریعت کو اور دین کو اتنا بگاڑ دیا کہ اب نئی شریعت اور نئی دین کے سوا چارہ نہیں تھا تو پھر اللہ نے نبی نہیں اللہ نے رسول بھیجا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلی شریعت ختم پہلا پیغام ختم پہلا ہدایت ختم پہلا دین ختم اور اب اس پیغمبر کو نیا دین بھیجا دے کر بھیجا گیا جو پیغمبر اور رسول نئی کتاب اپنے ساتھ لے کے آیا یہ سلسلہ میرے بھائیو آدم سے شروع ہوا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا اب انسانوں کی رہنمائی کے لیے رشد و ہدایت کے لیے جتنی تعلیم کی ضرورت تھی جتنی پیغام کی ضرورت تھی جتنی ہدایت کی ضرورت تھی جتنی شریعت کی ضرورت تھی جتنے دین کی ضرورت تھی وہ سارے کا سارا اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عطا کر کے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اب دین واضح ہے مبہم نہیں اب دین محفوظ ہے غیر محفوظ نہیں اب دین اعلی ہے ناقص نہیں ادنا نہیں اب دین ادھورا نہیں بلکہ کامل اور اکمل ہے پہلے نبوت کی ضرورت پڑتی تھی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اب چونکہ اللہ پاک پروردگار عالم نے دین کو کامل کر دیا مکمل کر دیا اور قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا لہذا اب نہ نبوت کی ضرورت ہے نہ رسالت کی ضرورت ہے ثابت یہ ہوا کہ قیامت تک اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا عقیدہ ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت اللہ کا قرآن ہے اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پہلے بھی کتابیں بھیجی اور قرآن بھی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن فرق کیا ہے کہ پہلے جو کتابیں تھیں ان کے اندر ترمیم و اضافہ ہوتا رہا اور اتنا ترمیم و اضافہ ہوا کہ وہ اپنی حقیقی شکل سے محروم ہو گئی پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ واقع تن اللہ کی سچی کتاب تھی لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر ترمیم و اضافہ ممکن ہی نہیں یہ دائمی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو انسانوں کی رست و ہدایت کے لیے ذریعہ رہنمائی اور ذریعہ راہبری بنا دیا اب اس کتاب کے بعد قیامت تک رہنمائی کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے نا کہ قیامت تک کے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے یہ قرآن اب کافی ہے جب قیامت تک قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں تو قیامت تک کسی میرے محبوب کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی نبی اور رسول کی بھی ضرورت نہیں پچھلے جمعے ایک جملہ عرض کیا تھا بھائی رفیق صاحب اب پچھلے جمعے نہیں آئے انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا رانا رفیق صاحب یہ میرے سب میں بیٹھے ہوئے قریب جب ایمان لائے اسلام قبول کیا اللہ نے ان کو ہدایت دی تو میرا اس دن سے یہ ذہن تھا میں ختم نبوت کے عقیدہ پر سلسلہ وار گفتگو کروں گا اتفاق سے رانا صاحب پچھلے جمعے نہیں آئے تو میں نے پچھلے جمعے سے ختم نبوت کا بیان شروع کیا اور وہ جملہ آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ قرآن جامع کتاب ہے کتاب ہے کامل کتاب ہے مکمل کتاب ہے اور اکمل کتاب ہے رہنمائی کے لیے ہر دور کے لیے ہر زمانے کے لیے اور دنیا کے اندر ہر قسم کے انسانوں کے لیے یہ ہمارا ایمان ہے یہ کتاب ہے قیامت تک کے لیے اگر قرآن کے بعد کسی ذلی برودی قرآن کی ضرورت نہیں تو میرے محبوب کے بعد کسی دلی بروزی نبی کی بھی ضرورت نہیں یہ جو قرآن ہے میرے بھائیوں یہ عقیدہ ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس کا پہلا بس اور پہلا کمال یہ ہے کہ یہ شک و شبہ سے بالاتا رہے جب ہم قرآن کھولتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن تو قرآن کا پہلا پیغام جو ہمارے سامنے آتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک قرآن کھول کر پڑھنے والے اے مجھ کو مجھے کھول کر پڑھنے والے اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان پختہ کر لے الف لام میم ذالک الکتاب لا رہے بسی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ قرآن کا پہلا وس پہلی خوبی اور پہلا کمال کہ یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے یہی سے ایک لفظ بگڑا ہے الفلام میم ذالک الکتاب اللہ ہے لا ریب بکی اس میں شک کو صبح کی گنجائش نہیں لا ریب عربی کا لفظ ہم نے اس کو بگاڑ کے ریب کر دیا کپڑا ہم خریدتے ہیں تو جس کپڑے کے اندر ٹیڑھ ہو اس کے کونے ملتے نہ ہوں ہم کہتے ہیں اس کپڑے کے اندر ریب ہے ہم نے اس کو بگاڑ کے ریب کر دیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر کان ہے سکم ہے یعنی یہ کپڑا بیلنس اور سیدھا نہیں ہے صاف نہیں اسٹیٹ نہیں ہے ٹیڑا پن ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں ریپ ریب کے لفظ کو ہم نے بگاڑا تو دراصل قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی پن نہیں یہ سیدھی سیدھی کتاب ہے لہذا اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے یہ پہلا وصف ہے اور دوسرا اس کا وصف ہے یہ ترمیم و اضافے سے پاک ہے ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے قرآن کے اندر ملاوٹ نہیں ہو قرآن نے خود اس کا سرٹیفکیٹ دیا ہے شاہد ہے قرآن کہ میرے اندر نہ ترمیم ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ ملاوٹ میں ہر قسم کی آمیزش سے پاک اور صاف کتاب ہوں یہ قرآن کی دوسری خوبی ہے قرآن کا دوسرا وصف ہے قرآن کا دوسرا کمال ہے اور یہ دو خوبیاں قرآن کو تیسری خوبی کی وجہ سے ملی ہیں انا لہنو نزل ذکر و انا لہو لحافظ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ زور سے سبحان اللہ کیجیے ہمارے علماء جلدی میں ترجمہ کر دیتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نہیں اللہ کہتے ہیں ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے یہ جو ہی ہے نا ہی کلم اس کے اندر بڑا زور ہے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور چونکہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے لہذا حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمے ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ ہے میرے بھائیو قرآن کی تیسری خوبی قرآن کا تیسرا بچہ جو پہلے کتابیں تھیں ان کی حفاظت پتہ کس کے ذمے تھی وقت کے عالموں کے ذمے تھی تورات کی حفاظت کی ذمہ تورات کے عالموں کے ذمے انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری انجیل کے عالموں کے ذمے تھی لیکن جب قرآن کی باری آئی اللہ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور حدیث بھی ہے العلماء ورثت الانبیاء محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء کہ میری قوم کے عالم میری امت کے عالم انبیاء کے وارث اور جان نشین ہوں گے تو اب چاہیے یہ تھا نا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی امت کے علماء کے سپرد کی جاتی لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں تورات کی ذمہ داری ان علماء کے ذمہ انجیل کی ذمہ داری ان علماء کے ذمہ یہاں پر مسئلہ ہے ختم نبوت کا اس لیے قرآن کی ذمہ داری میرے تم نے نزل ذکر و انا لہو نہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب ایک میں تو ظاہر سا آدمی ہوں دین کا ایک چھوٹا سا طالب علم اب یہاں پر سیگا اللہ میاں نے جمع کا بولا یہ نہیں فرمایا انی میں انا نہنو نزل نے ہم نے نازل کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ بہت زیادہ ہے کہ ایک ہے اللہ واحد ہے نہ اس کا کوئی بھائی نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کا کوئی باپ وہ وحدہ لا شریک ہے لیکن یہاں پر سیگا اللہ کیا بول رہے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن آپ کھول لیں پڑھ لیں جہاں جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا اللہ کی تفرید کا ذکر ہوگا اس کی ذات کا ذکر ہوگا وہاں سیگا واحد ہوگا وہاں لگے گا میں اور جہاں پر قوت شوقت طاقت حشمت کبریائی بڑائی کا ذکر ہوگا وہاں اللہ سیگا واحد کا استعمال نہیں کرتے وہاں سیگا جمع کا استعمال کرتے اب یہاں پر بھی چونکہ اللہ نے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنا تھا اپنی عظمت اور رفت کا اظہار کرنا تھا اپنی حکمت کا اظہار کرنا تھا اپنی بڑائی کا انتظار کا اظہار کرنا تھا تو یہاں پر اللہ سیلا واحد کا نہیں لائے بلکہ سیلا جمع کا لائے ہیں کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب یہ آیت پرانے مجید کی مجھے آگے چلنے نہیں دے رہی روک لیا انا ان نزل نہ ذکر ہے نزل نہ آیا کہ ہم نے ہی اس کو اتارا انزل نہ بھی آ سکتا تھا کہ ہم نے اتارا دونوں کے معنی ایک ہے لیکن اللہ کیا ہے نزلنا عربی میں نزلنا اور انزل اللہ کا میں فرق یہ ہے میرے بھائیوں سمجھو ذرا فرق اور ناز کرو اس قرآن پر کہ کیسی کتاب ہے فرمائی آپ پر اللہ جتنی سابقہ کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں نا وہ یک مفت اللہ جی نے بھیج دی پوری کی پوری کتاب یک مفت نازل ہوئی ہے اور قرآن یک مفت نازل نہیں ہوا ہے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے تو نزل عربی کے اندر اس نزول کو کہتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو اور انزل نہ اس کو کہتے ہیں جو یک دم نازل ہو جائے اب جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں یا صحائب تھے یا پیغام تھا یا جو ہدایت آئی اللہ پاک پروردگار عالم نے وہ یک مشت نازل فرمائی اکٹھی نازل کر دی لیکن قرآن کو اللہ میاں نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے نزول کے دو دور ہیں ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے مکہ مکرمہ میں قرآن بارہ سال پانچ ماہ اور تیرہ دن میں نازل ہوا ہے اور مدینہ منورہ میں قرآن نو سال نو ماہ اور نو دن میں نازل ہوا ہے یہ کل بنتے ہیں بائیس سال اور تقریباً ہم ان کو بولتے ہیں تیئیس سال کا اب یہاں پر ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال پیدا ہوا جو میرے ذہن کے اندر بھی آیا کہ وہ کتابیں بھی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تھیں اور یہ کتاب بھی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تو اللہ نے اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ان کتابوں کو یک بار نازل کر دیا آخر ایسا کیوں ہے قرآن کو بتدریج نازل نہیں کیا بتدریج آہستہ آہستہ جیسے جیسے احکامات کی ضرورت پڑتی گئی گویا کے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نظریہ ضرورت کے تحت نازل ہوا جیسے جیسے حکموں کی ضرورت پڑتی گئی جیسے جیسے مسائل پیش آتے گئے ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا گیا لیکن جو پہلے کتابیں تھیں پہلے جو صاحب تھے ان کو اللہ نے بتدریج نازل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو یک مشت نازل فرمایا تھا اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو پہلی کتابیں تھیں وہ آئیں مخصوص قوموں کے لیے کوئی بنی اسرائیل کے لیے آئی کوئی نثارہ کے لیے آئی کوئی یہود کے لیے آئی مخصوص لوگوں کے لیے آئی اور ان کے لیے جتنے احکامات کی ضرورت تھی وہ اللہ نے یک مشت کتابوں کے ذریعے اور سہایت کے ذریعے بھیج دی قرآن نہ مخصوص لوگوں کے لیے آیا نہ مخصوص خطے کے لیے آیا بلکہ قرآن پہلے دن کے انسان سے لے کر قیامت تک کے لیے جو پیدا ہوگا قیامت کی صبح کو انسان ان تمام انسانوں کے لیے آیا اور تمام خطوں کے لیے تمام علاقوں کے لیے تمام زمانوں کے لیے تمام ادوار کے لیے اللہ نے اس کو رشد و ہدایت کا خزانہ بنایا چنانچہ جی آپ دیکھیں بے شمار قرآن کے احکام آتے تھے جو لفظ حکم نازل نہیں ہوا شراب کو یکسم حرام قرار نہیں دیا پہلے روکا گیا بتدریج پھر واضح احکام آ گئے قرآن کے کہ اے مسلمانوں تم پر شراب حرام قرار دے دی تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے قرآن کے احکامات قرآن کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کا خزانہ اللہ میاں نازل کرتے رہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو باقی کتابیں تھیں وہ محدود تھی اور قرآن لامحدود پہلی کتابیں جامع نہیں تھی قرآن جامع کتاب پہلی کتابیں عالمگیر نہیں تھی قرآن عالمگیر کتاب پہلی کتابیں ہماگیر نہیں تھی قرآن ہماگیر ہے پہلی کتابوں کا وجود ختم ہو گیا یہ قرآن پندرہ سو برس سے موجود ہے اور ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت کی صبح تک ایسے اپنی اصل اور حقیقی حالت میں میرے بھائیوں موجود رہے گا قرآن کا ایک تیسرا یہ ہے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل آج میرا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ثبوت اب قرآن کا ایک چوتھا وش یہ ہے کہ قرآن صرف محفوظ کتاب نہیں ہے اللہ نے وعدہ کیا نا کہ ہم نے اس کو اس کی حفاظت کرنی ہے اور حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہر لحاظ سے لیا ہے الفاظ کے لحاظ سے بھی اور معانی کے لحاظ سے بھی جب قرآن نازل ہوتا تھا وہی آتی تھی جبرائیل لے کے آتے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے محبوب پر جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے تھے کوشش ہوتی تھی کہ قرآن کو میں اپنے دل کے اندر اتار لوں قرآن کو میں اپنے دل کے اندر محفوظ کر لوں جلدی جلدی پڑھتے تھے کہیں میں قرآن بھول نہ جاؤں تو مولا کو رحم آیا مولا نے کہا محبوب لا تو ہر رک بھی اے محبوب لا تو ہر رک بھی لسان کا لتا علا نہیں محبوب تو اپنی زبان کو حرکت نہ دے اس قرآن کو تیرے دل کے اندر جمع کرنا یہ میرا کام ہے اور پھر دو باتیں کہیں اللہ نے علینا جمع و قرآن محبوب اس کو جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہمارا کام ہے اور آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھانے کا مطلب میں یہ سمجھا کہ محبوب پھر آپ کی معرفت یہ قرآن ہزاروں نہیں لاکھوں سینوں کے اندر منتقل ہو جائے گا یہ لاکھوں کروڑوں سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے گا اور لاکھوں کروڑوں زبانوں پر یہ جاری ہو جائے گا اور دوسری جگہ پھر آگے اللہ نے فرمایا سما انا علینا بیانا اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ہے اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے اور آگے فرمایا اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے یہ ختم نبوت کی دلیل اور ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت اب جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو اتنا زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں روپیہ پیسہ گھر میں نہیں رکھتے بینک میں رکھتے ہیں کیوں چور نہ آ جائیں ڈکیتی نہ ہو جائے سونا لاکر میں رکھتے ہیں گھر میں نہیں رکھتے اللہ نے کہا قرآن بھی بڑی قیمتی چیز ہے بڑی قیمتی چیز ہے اور اس کو رکھوں گا بھی بڑی محفوظ جگہ میں فرما مومنوں کے دلوں اور سینوں کے اندر محفوظ کر دوں گا بل ہوا آیا تم بہ نا تم فی سدور اللہ اللہ فرماتے ہیں ہم مومنین کے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیں گے دیکھو پروردگار عالم کا اہتمام ہم اہتمام اور طرح کرتے ہیں قدرت اہتمام اور طرح کرتی ہے جمع کرنے کے لیے اللہ نے اہل علم کے علوم کو منتخب کیا اور دونوں طرح سے اس کی حفاظت فرمائی الفاظ کے لحاظ سے بھی معنی کے لحاظ سے بھی یہ نہیں کہ الفاظ کے لحاظ سے تو کہا میں کر لوں گا اور معنی کے لحاظ سے میں نہیں کر سکتا یا معنی کے لحاظ سے کر سکتا ہوں الفاظ کے لحاظ سے نہیں کر سکتا نہیں فرمایا جمع کرنا بھی ہمارا کام اس لحاظ سے بھی حفاظت ہوگی الفاظ کے لحاظ سے بھی حفاظت ہوگی اور الفاظ کے معنی کے لحاظ سے بھی حفاظت ہوگی الفاظ کی حفاظت کے لیے کیا اہتمام کیا اللہ نے حفاظ کو پیدا کیا ان کے ذمہ لگایا اور معنی کی حفاظت کے لیے علماء حق کو پیدا کیا اہتمام قدرت اور یہاں پر مجھے ایک نقطہ سمجھ میں آیا جو میں آج امریکہ بہادر کو پہنچانا چاہتا ہوں میری تو آواز بڑی کمزور ہے آپ پہنچا دیں کوئی پہنچا دے قرآن قیامت تک کے لیے کیوں بھی ہے کہ نہیں ایمان میرے بھائی بولو ذرا بلند آؤ ہے کوئی طاقت اس کو ختم کرنے والی خدا کی قسم تمہارے bomb atom bomb hydrogen bomb Hiroshima Vietnam کو تو ختم کر سکتے ہیں قرآن کو نہیں ختم کر سکتے یہ کیا مت تک کے لیے قرآن کے الفاظ کیا مت تک کے لیے قرآن کے معنی کیا مت تک کے لیے اور ذمے کس کے لگایا حفاظ کے ذمے لگایا علماء حق کے ذمے لگایا تو اس سے ثابت ہوا اگر یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو قرآن کے حافظ بھی قیامت تک کے لیے ہیں علماء حق بھی قیامت تک کے لیے تم مار لو جتنے مارنا چاہتے ہو کتنے مار لو گے اگر قرآن باقی ہے حفاظ بھی باقی ہیں علماء حق بھی باقی ہیں یہاں ایک اور نقطہ یاد آ گیا وہ بھی سن لو ان ذکر وہ انا لہو لافظ حافظ اس کو کہتے جو حفاظت کرنے والا ہو اللہ نے اپنی صفت قرآن کے حافظوں کو دے دی تم میرے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہو یہ صفت تو میری ہے لہذا جو جو قرآن کو حفظ کرے گا وہ بھی حافظ ہے قرآن کا تو میرے بھائیو قرآن جو ہے یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور قرآن مجید ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے قرآن کا ایک اور بس قرآن کی ایک اور خوبی بھی سن لو اور وہ بھی ختم نبوت کے حوالے سے کہ قرآن کلام متقلم ہے اگر ہم قرآن کو پڑھیں اللہ توفیق عطا فرمائے شوق سے پڑھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اس طرح نہیں شوق سے پڑھے قرآن کو ڈوب کر پڑھو استغراب سے پڑھو اور جب اس قرآن کو پڑھا جائے نا تو محسوس ہوتا ہے جیسے خدا بول رہا کہ چلیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا عالم تو نہیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں واقعی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا بول رہا ہے اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے جس طرح اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ شفیق ہے اللہ مہربان ہے اللہ جبار ہے تو کیا یہ اس کی جتنی صفتیں ہیں یہ وقتی طور پر ہے نہیں یہ قیامت تک کے لیے اور جو سفتیں متقلمی ہے یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ اس کا دائمی ہونا اور اس کا مسلسل اللہ پاک پروردگار عالم کی زبان میں پڑھا جانا یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ باقی جتنی کتابیں ہیں آپ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں ان کو اتارا گیا ہے کتاب کے رنگ میں اور قرآن کو اتارا گیا ہے کلام کے رنگ میں یہ فرق ہے باقی کتابوں میں اور قرآن میں کہ اس کو پروردگار عالم نے کلام کی صورت میں نازل کیا ہے کتاب تو ہے ہی لیکن کلام کی صورت میں نازل کیا ہے اور اپنے کلام کی صورت میں نازل کیا ہے اور باقی کتابوں کو کلام کی صورت میں نازل نہیں کیا ان کو کتاب کی صورت میں نازل کیا ہے یہ ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے اب میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ تقریباً ایک سو قرآن آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جن سے ختم نبوت کا عقیدہ واضح ہو رہا ہے خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں علماء حق پر وہ کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا فرض کر پورا قرآن نازل نہ ہوتا صرف پہلا پارا یہ نازل ہوتا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے یہی کافی تھا بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ پہلا سپارہ نہیں پہلے سپارے کا پہلا رقو نازل ہو جاتا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے یہی کافی تھا ایمان اس کے اندر ہے آخرت اس کے اندر ہے ہدایت اس کے اندر ہے یقین اس کے اندر ہے عقائد اس کے اندر ہے ختم نبوت کا مسئلہ بھی اس کے اندر ہے اور اس رقو کے اندر قرآن کے پہلے رقو کے اندر جو پہلی بات کہی گئی وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہی گئی وینون ابھی ماں ان ضلع علئی کا و ماں ان ضلع مین قبلک ایمان لائے ہر اس چیز پر محبوب جو آپ پر نازل ہوئی اور ہر اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تو معلوم یہ ہوا قرآن کی اس آیت سے کہ وہیاں دو قسم کی وہی کی قسمیں دو ہیں ایک وہ وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی اور ایک وہی وہ ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی اب قرآن میں ان دو وہیوں کا ذکر ہے قرآن میں کسی تیسری وہی کا ذکر نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دو وہیاں لائے کے ایمان ہیں کوئی تیسری وہی لائے کے ایمان نہیں ہے تو اگر کوئی تیسری وہی لائے کے ایمان ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا اب جو قرآن تیسری بہی پر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہماری شریعت کے اندر اور ہمارے دین کے اندر کسی تیسری بہی کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ اس کا ماننا ایمان ہے صرف دو قسم کی وہیوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پر اور ایک سابقہ انبیاء کی وہی پر اب دین کے طالب علم کی حیثیت سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ پہلے ماضی کا ذکر ہوتا ہے پھر حال کا ذکر ہوتا ہے پھر مستقبل کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ترتیب یہی ہے جو پہلے چیز گزری پہلے ذکر اس کا پھر جو چیز موجود ہے اس کا ذکر اور پھر جو آنے والی چیز ہے پھر اس کا ذکر ہوتا ہے تو اب قرآن دو گئیوں کا ذکر کر رہا ہے پہلے ذکر کرتا ہے محبوب کی زئی کا وہی کا وزینہ یوم بیما انزلہ الئی کا محبوب وہ گئی جو آپ پر نازل ہوئی اور پھر قرآن ذکر کرتا ہے وما ان ضلع مین قبل جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اب چاہیے یہ تھا قائد کلیے کے مطابق کہ ماضی کی اور پہلی بہیوں کا ذکر پہلے ہوتا اور بعد کی وہی کا ذکر بعد میں ہوتا میری بات سمجھ رہے ہیں انبیاء پر جو وہیاں آئیں ان کا ذکر پہلے ہوتا اور محبوب جو بعد میں آئے اور ان پر وہی بعد میں آئی تو اس وہی کا ذکر بعد میں ہوتا لیکن قرآن میں ترتیب بدل گئی محبوب کی وہی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے اور جو پہلے وہیاں آئیں ان کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے مولا کہتا ہے محبوب تیری وہی اتنی آلہ محبوب تیری ختم نبوت کی وجہ سے تیری وہی کا ذکر پہلے ہوگا اور جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کی وہیوں کا ذکر بعد میں ہوگا تو میرے بھائیوں سمجھتے جائیں ساتھ ساتھ یہ جو میں لفظ وہی بول رہا ہوں اس کی میں تفصیل آگے چل کے بیان کروں گا لیکن یہ باتیں پلے باندھتے جائیں کہ وہی دو قسم کی لائق ایمان ہے ایک وہ وہی جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ایک وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے تو وہ وہی لائق ایمان نہیں ہے اب اللہ پاک پروردگار عالم نے جس طرح دو وحیوں کا ذکر کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو کتابوں کا ذکر کیا دو قسم کی کتابوں کا ذکر کیا یا ایو اے ایمان والو آمنو باللہ و رسول ہی نزل علی رسول ہی اے ایمان والو تم اللہ پر اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازی کی ول کتاب الزی من قبل اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئے جس طرح وہی کی قسمیں دو کتابوں کی قسمیں بھی دو ایک کتاب قرآن جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبے مبارک پر نازل ہوئی اور دوسری قسم ان کتابوں کی جو پہلے انبیاء پر نازل ہوں اگر کوئی تیسری کتاب آنی ہوتی تو قرآن ضرور ذکر کرتا لیکن تیسری کتاب پر قرآن خاموش ہے تو قرآن کی خاموشی ہمیں بتا یہ رہی ہے کہ عقیدہ درست رکھو دو کتابیں لائے کے ایمان ہیں ایک قرآن اور ایک قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ کسی تیسری کتاب کا قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں لہذا کوئی تیسری کتاب لائے کے ایمان نہیں اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر پھر عرض کرتا ہوں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ترتیب رکھی چاہیے یہ تھا کہ پہلی کتابوں کا ذکر پہلے ہوتا قرآن کا ذکر بعد میں ہوتا قرآن بعد میں آیا لیکن مولا کریم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن اس کا ذکر پہلے کر رہے ہیں اور جو پہلے کتابیں ہو گزری ان کا ذکر اللہ بعد میں کر رہے ہیں یہاں پر بھی مولا نے وہی انداز اختیار کیا کہ محبوب چونکہ مسئلہ ہے تیری ختم نبوت کا تجھ پر نبوت اور رسالت ختم تجھ پر وہی ختم تجھ پر کتاب ختم لہذا اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس کتاب کا ذکر پہلے ہوگا اور ان کتابوں کا ذکر بعد میں ہوگا اب اللہ پاک پر عالم نے صرف وہی اور کتاب کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ نے قرآن کا تعارف ایک اور انداز میں کروایا ساری کتابیں برحق ساری وہی برحق اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم سات عقیدے ہیں آمن تو بلّا ہے وہ ملائی کتی ہی و کتب ہی وہ رسول ہی یوم آخر ول قدر خیر ہی و ہی بن اللہ تعالی و بادل اللہ کی ذات پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں پر ایمان ان کی کتابوں پر ایمان ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے ساری کتابیں برحق قرآن برحق لیکن فرق ہے ان کتابوں میں اور اس کتاب میں وہ بھی کتابیں ہیں آسمانی وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کتاب کو ان ساری کتابوں کا سردار بنایا گیا یہ کتاب ان ساری کتابوں کی سرداری اختیار کرتی ہے جس طرح یہ کتاب ساری کتابوں کی سردار ہے اس طرح محبوب سارے نبیوں کے سردار ہیں جس طرح اس کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں میرے محبوب کے بعد اور نبی اور رسول کوئی نہیں قرآن کو ایک امتیازی وصف اور عطا کیا پروردگار عالم جتنی کتابیں پہلے آئیں ان میں رد و بدل ہوتا ترمیم و اضافہ ہوتا وہ اپنی اصل شکل سے محروم ہو جاتی جیسے میں نے پہلے عرض کیا لفظی تعریف بھی ہوتی تھی مانوی تعریف بھی ہوتی تھی لوگ پڑھتے تھے تو شک گزرتا تھا کیا یہ واقعی اللہ کی کتابیں ہیں لیکن ان کتابوں کی تصدیق کی ضرورت پڑی کہ واقعی یہ اللہ کی کتابیں ہیں واقعی یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں تو اب اس تصدیق کے لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن کو قرآن کو کتاب مصدق بنایا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے نزل علیہ کل کتاب کے بین مسد کل بے نہ اس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو سچی کتاب ہے وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں اس نے تورات و انجیل کو اس کتاب سے پہلے نازل کیا تو جس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پہلی بہیوں کی تصدیق کرتی ہے اس طرح محبوب کا قرآن اس کو مصدق بنایا یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اب قرآن جس ہدایت پر مور لگاتا ہے وہ مور پاس ہے جس صحیفے پر مور لگاتا ہے وہ صحیفہ پاس ہے جس کتاب کو قرآن پاس کرتا ہے وہ پاس ہے جس پر قرآن کی مور نہیں ہے وہ کتاب قابل قبول نہیں ہے اللہ پاک پروردگار عالم نے جس طرح قرآن کو کتاب مصدق بنایا میرے بھائیوں اسی طرح اللہ پاک پرگار عالم نے اپنے محبوب کو بھی رسول مصدق بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا نہ ابھی چاند نہ سورج نہ ستارے نہ آسمان نہ زمین نہ لوہ نہ قلم نہ کرسی کوئی چیز نہیں تھی قرآن شہادت دیتا ہے تو اللہ پاک نے عالم اروا کے اندر سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا وہی زحض اللہ عاقر نبی جینا لبا آتے ہی تو کم کتابیں ہوا حکمت سما جا رسول اللہ پاک نے آدم سے لے کر عیسا تک سارے پیغمبروں کو ایک جگہ جمع کیا اکٹھا کیا جب سارے پیغمبر آ گئے سارے نبی آ گئے تو اللہ نے کہا کہ نبیوں جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں نبوت دوں گا تمہیں رسالت دوں گا تمہیں حکمت دوں گا تمہیں کتاب دوں گا سم جا کم رسول تم سب کے بعد میں میرا محبوب آئے گا پھر بتا دیا ان کو اصل میں میرا عشق اور میرا وجدان پتا کیا کہتا ہے اللہ نے جمع کر کے نا سارے پیغمبروں کو اپنے محبوب کا تعارف کروایا اور تار بھی ایسے انداز میں کروایا کہہ سکتا تھا کہ میرا محبوب ہے میرا حبیب ہے میرا پیارا ہے میرا مزمل ہے میرا مدثر ہے نہیں پرواہ نبی ہو چونکہ تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں نبوت بھی ملے گی رسالت بھی ملے گی کتاب بھی ملے گی حکمت بھی ملے گی دراجات بھی ملیں گے کمالات بھی ملیں گے موجزات بھی ملیں گے اور جو کچھ ملے گا اس کے صدقے ملے گا دنیا میں تمہیں جو کچھ عطا ہوگا اس کے سب کے ملے گا اور یاد رکھنا وہ بھی نبی ہوگا رسول ہوگا تم بھی نبی ہو تم بھی رسول ہو فرق یاد رکھنا تم صرف نبی ہو صرف رسول ہو وہ رسول مصدق ہے تمہاری تصدیق کرنے والا ہے سم جا حکم رسول مصدقل مامحکم وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہے کس چیز کی تمہاری وہی کی تمہارے الہام کی تمہارے پیغام کی تمہاری ہدایت کی تمہاری کتاب کی تمہاری شریعت کی تمہارے دین کی تمہاری نبوت کی تمہاری رسالت کی تو میرے بھائیوں ثابت یہ ہوا مسا کے انبیاء جد جس کا ذکر قرآن نے کیا ثابت یہ ہوا کہ وہی وہ پاس جس پر میرے رسول مصدق کی مہر الہام وہی پاس جس پر میرے رسول مصدق کی مہر پیغام وہی پاس جس پر میرے محبوب کی مہر ہدایت اس کی پاس جس پر میرے محبوب کی مہر کتاب اس کی پاس جس پر میرے محبوب کی مور نبوت اس کی پاس جس پر میرے محبوب کی مور رسالت اس کی پاس جس پر میرے محبوب کی مور اور جس پر میرے محبوب کی مور نہیں ہے وہ نبوت جالی ہے وہ نبوت بنوتی ہے وہ الہام جالی ہے وہ وہی بناسپتی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ پاک پر بردگار عالم نے رسول مصدق بنا دیا اپنے محبوب کو اور کہا کہ نبیو دیکھنا دو کام تمہارے ذمے ہیں وہ اتنی شانوں والا ہے اتنے مقام والا ہے اتنا محبوبیت اور مقبولیت والا ہے لتو من والا ہی اس پر ایمان بھی لے آنا اس کی مدد بھی کرنا اس پر اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ یہیں سے بیان شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کان محمد العبا عادن من رجالکم رسول اللہ و خاتم منت قرآن کی یہ بڑی معروف آیت ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ مسئلہ ختم نبوت بیان ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم